اللہ تبارک و تعالی نے جیش محمد کو وہ نسبتیں عطا فرمائی جن نسبتوں پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے چونکہ اس جماعت کی بنیاد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی بنیادوں پر رکھی گئی اس لیے یہ اسی حق کی اور اسی صداقت کی امین ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے شروع ہوا میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے فضائل میں یہ دونوں آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو اور ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کی صداقت ہماری جماعت کے ہر شہید کے ہاتھوں پر آیا فرمائی ہے میں ایک لطیفے کے طور پر ایک نقطے کے طور پر یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ ہمارا پٹھان کوٹ کا مارکا ہوا اس ایک مارکے میں جہاں حق کی اور بہت ساری علامات تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں کی صداقت اور واضح تفسیر اس اسی مارکے میں دکھائی کہ کافروں کی طرف سے پہلے دن کے آٹھ گھنٹے کے مارکے کے بعد اعلان ہوا کہ پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر حملہ کرنے والے سارے کے سارے دہشت گرد مار دیے گئے ہیں قتل کر دیے گئے ہیں لاشوں کی گنتی کا اعلان کر دیا گیا پریس کانفرنس کر دی گئی لیکن اچانک دوسرے دن کا سورج اگنے سے پہلے پٹھان کوٹ ایئر بیس پھر دھماکوں سے گوجنے لگا گویا کے قرآن مجید کی یہ آیت پریس کانفرنس کرنے والوں کو بتا رہی تھی ولا یختلوفی سبھی لہی اموات تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہو وہ تمہیں زندہ ہو کر دکھا دیں گے پھر پورے دن کا مارکا چلا گولیوں کی گن گرج توپوں کی گن گرج ہیلی کاپٹروں کی آوازیں گونجتی رہی کئی عمارتیں زمین بوس کر دی گئی جب پھر خاموشی نے اپنی چادر تانی لاشیں سامنے رکھی ہوئی شہدا کے وجود پڑے ہیں لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ قریب جا کر دیکھ لے کہ یہ لوگ زندہ ہیں یا مار دیے گئے دہلی سے ایک بہت ہی غرور اور متکبر قسم کے فوجی آفیسر کو بلایا گیا کہ وہ آ کر ان کو چیک کرے گا وہ ہیلی کاپٹر سے اترا غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا ان شہدا کے مقدس وجود کے قریب آیا اس کے چار باڈی گارڈ بھی اس کے ساتھ تھے اس کا گمان یہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے اس نے حکارت کے ساتھ ہمارے ایک شہید کے مقدس وجود کو لات مار کر سیدھا کیا اور وہ لاش جیسے سیدھی ہوئی نیچے دبا ہوا گرنے پھٹا اور وہ چاروں فوجیوں سمیت متکبر آفیسر زمین بوس ہو گیا ٹکڑوں میں بکھر گیا ہواؤں میں بکھر گیا تب قرآن کا فرمان زندہ ہوا ولا تحسبن الذین فی سبیل اللہ امواتا کہ جیش کے شہیدوں کے بارے میں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ تم نے انہیں قتل کر دیا یا ختم کر دیا پچھلے سال اسی مہینے میں کشمیر کا آئی جی منیر خان طلحہ رشید شہید کی گن دکھا کر ہنس رہا تھا مسکرا رہا تھا دعوے کر رہا تھا کہ مولانا مسعود اظہر کے بھانجے کو قتل کر دیا ہے اگر وہ اس کی لاش لینا چاہے ہم اس کی لاش دے دیں گے لیکن رب کعبہ کی قسم طلحہ شہید زندہ ہے طلحہ شہید زندہ رہے گا قیامت تک اسے مردہ نہ کہہ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں طلحہ شہید نے پورا سال اپنی زندگی اسے کشمیر میں دکھائی کبھی وہ عثمان بلا شہید کی شکل میں نظر آیا کبھی کسی اور کی شکل میں پھر وہ عثمان حیدر کی شکل میں نظر آیا اسی دن سے جس دن منیر خان بیٹھ کر اس کی گن دکھا کر ہنس رہا تھا اگلے سال کی اسی تاریخ کو وہی منیر خان اپنا سر پکڑ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنی تصویر میڈیا پر جاری کر کے اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ طلحہ شہید کو موت نہیں آ سکتی لیکن پھر کیا ہوا کہ رب تعالی نے ایام کل خدا بین الناس کے طور پر ہمیں پھر ایک غم دکھایا ہمارا پیارا عثمان ہمارے دلوں کو چھلنی کرتا ہوا جسم پر گولیاں سجا کر زخم سجا کر رب کا مہمان ہو گیا انڈیا کے میڈیا نے دوبارہ اعلان کیا کہ پچھلے سال ہی دنوں میں ہم نے مولانا مسعود اظہر کے بھانجے کو شہید کیا تھا اس سال ہم نے اس کے بھتیجے کو شہید کر دیا لیکن یہ دشمن کی خام خیالی ہے شہید مرا نہیں کرتے شہید زندہ ہوتے ہیں طلحہ نے آج اپنی زندگی دکھا دی کہ جرنیل جیش محمد نے طلحہ کی اس مجلس میں پانچ ہزار فدائی مانگے اور رب نے وہ فدائی دے دیے یہ سب طلحہ کی زندگی کے آج سب طلحہ کی زندگی کے کرشمے ہیں ایک نقد نقد انعام یہ تھا کہ پانچ ہزار فدائی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ طلحہ کے راستے پر چلیں گے اور دوسرا انعام یہ ہے کہ طلحہ اس کتاب کی شکل میں آج پھر دنیا میں نمودار ہو گیا المجاہد فی سبیل اللہ اس کتاب کی تقریب رونمائی نے پانچ ہزار فدائی جیش محمد کو نقد دیے ہیں اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسی کتاب کے ذریعے سے پچاس لاکھ سے زیادہ فدائی انشاءاللہ دشمنوں کے سینے پر مون بنیں گے اور ابھی یہ وقت ہے تلا شہید کی زندگی کے اس کرشمے کو دنیا کے سامنے عیا کرنے کا میں تلا شہید کے والد کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلحہ شہید کی زندگی کا یہ تحفہ یہاں اسٹیج پر موجود بزرگ حضرات کے حوالے کریں اور آپ میں سے بھی جس شخص کو طلحہ شہید کی یہ تصویر طلحہ شہید کا یہ وجود چاہیے ہوگا مسجد کے اس کنارے پر اسٹال لگا ہے وہاں سے یہ کتاب ضرور طلب فرمائے بھائی رشید احمد کامران کو دعوت دوں گا کہ وہ اس کتاب کی رونمائی کے لیے بزرگوں کو یہ کتاب بطور ہدیہ پیش فرمائے